آج بہت پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ شدت پسند مجاہد ہیں کیونکہ شکل نبی جیسی ہے چبھتی ہے نا داڑھی نبی جیسی چبھتی ہے پگڑی نبی جیسی چبھتی ہے کپڑے نبی جیسے چبھتے ہیں ہم کہتے ہیں تمہارے دل جل جائے ہم انشاءاللہ نبی کے طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ ہمیں تو عشق ہو گیا ہے کوئی عاشق بھی معشوقہ کو چھوڑ سکتا ہے مجنو کو تم لاکھ تقریریں کرو کہ لیلا کا گھر چھوڑ دے وہ نہیں چھوڑے گا اس لیے کہ لیلا سے پیار ہو گیا ہمیں بھی مدینہ کی مٹی سے پیار ہو گیا مدینہ کی فضاؤں سے پیار ہو گیا آج اگر ہم مدینہ والے نبی کی طرف سے ہم پہ احسان نہ ہوتا انہوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی انہوں نے اپنا چہرہ رنگین خون سے نہ کرایا ہوتا انہوں نے کسی بت کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہم بھی ننگے ہو کے کسی ماں بہن بیٹی کو زلیل کر رہے ہوتے اگر آج ہمارے اندر کوئی خوبی ہے اسی مدینہ سے آئی ہے کل حوض کوثر پہ کچھ ملنا ہے مدینہ والے نبی سے ملے گا کل جنت کی رونق بھی اگر کوئی ہوگی اسی مدینہ والے نبی کا دیدار ہوگا خدا کی قسم زمین و آسمان سے لے کے اگر کوئی چیز دنیا میں نافذ ہونے کے قابل ہے وہ مدینہ والے کی تہذیب ہے وہ مدینہ والے کا دین ہے